اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں